بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کے سامنے ایک بار پھر سے فخر لودھی سافٹ ویئر انجینئرنگ کے ساتھ آج ہمارا لیکچر نمبر ہے ایٹینتھ تو آئیے لیکچر نمبر ایٹینتھ پہ بات کرنے سے پہلے آئیے چلتے ہیں ذرا پچھلے لیکچر کے پر ایک نظر ڈال لیں تو دیکھتے ہیں لیکچر سیونٹینتھ میں ہم نے کیا کچھ باتیں کی تھیں تاکہ اسی بات کو ہم آگے جاری رکھ سکیں تو یہ ریکیپ لیکچر سیونٹینتھ کا لیکچر سیونٹینتھ میں ہم نے آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیزائن کے حوالے سے آبجیکٹ انالیسس کے حوالے سے ہم نے پیٹر کوڈ کی میتھڈالوجی کا ذکر کیا تھا اور پیٹر کوڈ کی میتھڈالوجی کو یوز کرتے ہوئے ہم نے دیکھا تھا کہ اس سے آبجیکٹ ماڈل کس طریقے سے بن سکتا ہے ایک آپ کا جو سسٹم ہے جس کو آپ ڈیزائن کرنا چاہ رہے ہیں اس سسٹم میں کس طریقے سے آپ آبجیکٹس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کس طریقے سے ان آبجیکٹس کے ڈفرینٹ ایٹریبیوٹس آپ ڈھونڈ سکتے ہیں کیسے آپ ان میں ریلیشن شپس آپ ڈھونڈ سکتے ہیں اور پھر ہم نے ایک ایگزامپل پہ بات کرنی شروع کی تھی اس ایگزامپل کو انشاءاللہ شاء آج جاری رکھیں گے اور اس پہ زیادہ ڈیٹیل میں بات کریں گے لیکن ذرا ایک نظر میں پھر سے دہرانا چاہ رہا ہوں پیٹر کوڈ کی میتھڈالوجی کے main main points Peter Coad کی میتھڈالوجی میں جو آبجیکٹ ماڈل کی ڈیریویشن یا آبجیکٹ اورینٹڈ انالیسس کی جو میتھڈالوجی ہے پیٹر کوڈ کی اس میں چار اگر آپ کو یاد ہو مین چیزیں ہیں کہ کسی بھی آبجیکٹ کے بارے میں جب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ آبجیکٹ آپ کے سسٹم کا حصہ ہوگا یا نہیں ہوگا اینڈ بائی دی وے ذرا یہ جب میں آبجیکٹ اور کلاس کی بات کرتا ہوں تو اکثر اوقات میرا مطلب جب میں آبجیکٹ کہہ رہا ہوتا ہوں اس کا مطلب کلاس ہوتا ہے جب کلاس کہہ رہا ہوتا ہوں تو اس کا مطلب آبجیکٹ ہوتا ہے these two are interchangeable phrases یا ورڈز تو یہ آپ کو لٹریچر میں بھی اس طرح ہی ملے گا تو اس چیز سے آپ کنفیوز نہ ہو جائیے گا جہاں پر میں اسپیسیفک آبجیکٹ یا اسپیسیفک کلاس کی بات کرنا چاہوں گا کہ اس کا مطلب کلاس ہے آبجیکٹ نہیں ہے یا اس کا مطلب آبجیکٹ ہے کلاس نہیں ہے وہاں پر میں اسے ایکسپلسٹلی میں اس چیز کو بیان کروں گا کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے تو اس چیز سے ذرا آپ آبجیکٹ اور کلاس کے تذکرے سے آپ ذرا کنفیوز نہ ہو جائیے گا تو بہرحال آبجیکٹ اور میتھڈالوجی میں چار چیزیں آپ کسی آبجیکٹ کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں یہ چار چیزیں کون کون سی ہیں سب سے پہلے آبجیکٹ کی آئیڈینٹی ہو آئی ایم اس کے بعد آبجیکٹ ریفرنس سروسز جو پرووائڈ کرتا ہے what I do what I know object کے اندر ڈیٹا کون سا مینٹین کیا جا رہا ہے اس کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں اینڈ یو نو ہو آئی نو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آبجیکٹ کون کون سے آبجیکٹس کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے تو یہ چار چیزیں کسی بھی آبجیکٹ کے حوالے سے انتہائی ضروری ہیں جب تک کسی آبجیکٹ میں یہ چار چیزیں نہیں ہوں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آبجیکٹ شاید ادھورا ہے تو آپ کو ہر آبجیکٹ کے حوالے سے ان چار چیزوں کو آپ کو جائزہ لینا پڑے گا اس کے انالیسز میں جب آپ جائیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ ان چاروں چیزوں پہ یہ پورا اترتا ہے آپ کوئی چیز کسی آبجیکٹ کے ساتھ ایسوسیٹ کر سکتے ہیں ان چار چیزوں کے حوالے سے اور پھر ہم نے پیٹر کوڈ کی میتھڈالوجی میں یہ دیکھا تھا کہ جب ہم سروسز کا حوالہ دیتے ہیں جب ہم ریلیشن شپس کا حوالہ دیتے ہیں جب ہم اسٹرکچرس کا حوالہ دیتے ہیں تو ہم کیسے یہ کہتے ہیں کہ کس طرح کا آبجیکٹ جو ہے اس کے کس طرح کے کمپوننٹس ہیں اس کی کس طرح کے آبجیکٹس کے ساتھ کون سی ریلیشن شپس ہیں اس کی کسی آبجیکٹ میں کس طرح کے ایٹریبیوٹ ہوتے ہیں کس ٹائپ کا آبجیکٹ ہوتا ہے جس طریقے سے ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ جو آبجیکٹس جو ہیں وہ اس میں آپ کے ایکٹرز ہیں اس میں آپ کے رولز ہیں اس میں آپ کے کنٹینر آبجیکٹس ہیں اور دوسری طرح کے آبجیکٹس تو آج ایگزامپل میں ان سب طرح کے آبجیکٹس کو ہم ذرا دیکھیں گے ڈیٹیل میں دیکھیں گے اور اس انالیسس کو کنٹینیو کریں گے اور انشاءاللہ اس پہلے لیکچر میں آج کے لیکچر میں اور اس کے بعد تھوڑا سا اگلے لیکچر میں اس چیز کو اس ایگزامپل کو ختم کریں گے اس سٹیج پہ ہم نے پچھلی بار وہ ایگزامپل کا ذکر شروع کیا تھا اور وہ ایگزامپل ایک پوائنٹ آف سیل سسٹم کے بارے میں ایگزامپل تھی پوائنٹ آف سیل سسٹم کیا ہے کہ آپ کسی اسٹور پہ جائیں تو وہ اسٹور پہ جو کیشیئر جو ہے جب آپ کوئی چیز لے کے کیشیئر کے پاس پہنچے تو کیشیئر اسکین کر کے اس کی پرائز آٹومیٹکلی وہ اس کو سامنے آ جائے اس پہ ٹیکس وغیرہ سامنے آ جائے جتنے آپ کے آئٹمس ہیں وہ سارے آئٹمس اس کی ایک اس کا بل بن جائے اور اس کا ٹوٹل ہو جائے اور وغیرہ وغیرہ تو اس ایگزامپل کو ابھی تھوڑی دیر میں ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں اس کا آبجیکٹ اور انٹر کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک نظر ذرا اس کی ریکوائرمنٹ جو ہم نے ایک بڑی بریف سی لسٹ آف ریکوائرمنٹ بنائی تھی گو کہ یہ پورا یوز کیس انالیسز ہم نے نہیں کیا تھا کیونکہ ہمارے پاس اس سٹیج پہ اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں پورا آپ کو اس کے یوز کیسز دکھا سکوں تو ذرا ایک نظر ان بریف سی ریکوائرمنٹس پہ ہم ڈالتے چلتے ہیں تاکہ پھر یہ کانٹیکسٹ ہمارے ذہن میں رہے اور پھر اس سے ہم آگے بات کو بڑھا سکیں تو آئے چلتے ہیں یہ سلائڈ پہ ایک نظر جلدی سے یہ ریکوائرمنٹس کو ہم دیکھ لیں یہ سسٹم کی یہ نو ویری ہائی لیول ریکوائرمنٹس یہ آپ کے سامنے ہیں Well, requirement number 1, scan items and automatically price them. Requirement number 2 is know whether an item is on sale. Requirement number 3 is automatically total the sale and calculate tax. Requirement number 4 is handle purchases and returns. Requirement number 5 is handle payments with cash, check or charge. Requirement number 6 is authorize checks and cards. Requirement number 7 is calculate change when working with cash or checks. Requirement number 8 is record all of the information about a customer transaction. Requirement number 9 is balance the cash in the drawer with the amount recorded by the point of sale system. آئیے اب ذرا ان ریکوائرمنٹس کو ذرا تھوڑا سا انالائز کرتے ہیں اگر آپ کے پاس یوز کیسز ہوتے ہیں تو وہ تھوڑا سا ہمیں انالیسس کرنے میں آسانی ہوتی یہاں پر ہمیں بہت ساری اسمپشنس لینی پڑیں گی اور میں ان اسمپشنس کو ساتھ ساتھ ایکسپلین بھی کرتا رہوں گا اور جسٹیفائی بھی کرتا رہوں گا اپنے آبجیکٹ ماڈل کے حوالے سے اپنے انالیسس کے حوالے سے اگر وہ ہمارے پاس وہ ڈیٹیل پوری ہوتی اور آپ کو یہاں پر یہ چیز نظر آئے گی کہ بہت سارے ایسے کوشچنس ہوتے ہیں اس طرح کے ریکوائرمنٹس میں جو کلیئر نہیں ہوتے تو اس اسٹیج پہ آپ کو کلائنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کر کے you will have to find out کہ ایگزیکٹ ریکوائرمنٹ کیا ہے ادر وائز آپ کی جو اسمپشن جو ہے وہ غلط ہو سکتی ہے اور اس سے جو آپ غلط نتیجہ نکال کے ایک غلط سسٹم بنا سکتے ہیں بہرحال یہ ایک ذیلی بحث ہے اس کا اس پرٹیکولر ایگزامپل سے سچ اتنا زیادہ تعلق نہیں ہے یہاں پر اسمپشنس ہم لے کے چلتے رہیں گے اور میں ان کو جسٹیفائی کرتا رہوں گا تو آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ انالیس میں ہمیں کیا کچھ کرنا ہے تو سب سے پہلی جو چیز ہم انالیس میں کرتے ہیں یہ ہے سسٹم فیچرز کے حوالے سے کہ ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ سسٹم نے کیا کچھ فنکشنلٹی سپورٹ کرنی ہے گو کہ ریکوائرمنٹ میں وہ چیز سامنے تو آ گئی لیکن ہمیں کانشیسلی چار چیزوں کے بارے میں ہمیں اویئر ہونا چاہیے ہمیں چار چیزوں کے بارے میں پتا ہونا چاہیے وہ چار چیزیں کیا ہے کہ اس سسٹم نے جو فیچرز یہ پیٹر کوٹ کی میتھڈالوجی ہی کو میں لے کے آگے چل رہا ہوں اگر آپ ڈفرینٹ قسم کی میتھڈالوجی میں جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر آپ کو تھوڑی سی چینجز ملے ہیں لیکن جس طریقے سے میں نے پہلے بات کی تھی کہ یہ ایک اچھی ایک ٹیمپلیٹ سی ہے جس میں آپ کافی آسانی سے کام کر سکتے ہیں اور کافی اگر آپ اتنا آپ کو تجربہ نہیں ہے تو یہ ایک اچھا ماڈل ہے تو اس ماڈل میں ہی یہ چار چیزیں جو ہم فیچرز کے حوالے سے ہم دیکھیں گے وہ چار چیزیں کیا ہیں وہ چار چیزیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ سسٹم میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جس میں آپ نے انفارمیشن کو لاگ کرنا ہے فیچرز فار لاگنگ انفارمیشن دوسری چیز یہ ہے ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ اس سسٹم میں کون سے ایسے فیچرز ہیں جو بزنس کو کنڈکٹ کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہیں so features for conducting business تیسری چیز جو اس میں امپورٹنٹ ہے وہ ہمیں یہ دیکھنی ہے کہ یہ سسٹم دوسرے کون سے سسٹمز کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہے چوتھا جو ہمارے فیچرز کی ٹائپ ہے وہ وہ والے فیچرز ہیں جس میں بزنس جو آپ نے کنڈکٹ کیا اس کے بارے میں جو انفارمیشن آپ نے اکٹھی کی ان ریزلٹس کو اینالائز کرنا تو کہنے کا مطلب یہ ہے مختلف طرح کی رپورٹس جو نکالنے کی ضرورت پڑتی ہے کسی بھی سسٹم سے یہ وہ والے فیچر ہیں تو ونس اگین یہ چار فیچرز کون کون سے ہیں فیچرس نمبر ون وہ والے فیچر جو آپ کو جو سسٹم میں جو انفارمیشن ہے کون سی انفارمیشن آپ نے ریکارڈ کرنی ہے کون سی انفارمیشن آپ نے لاگ کرنی ہے دوسرا فیچر وہ ٹائپ کے فیچرز ہیں جس میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ اس سسٹم میں جو بزنس جس چیز کو آٹومیٹ کیا جا رہا ہے اس بزنس کو کنڈکٹ کرنے کے لیے جو فیچرز استعمال ہوں گے وہ کون سی ہیں تیسرا ٹائپ کا وہ ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ کون سے ایسے فیچرز ہیں کون سی ایسی رپورٹس ہیں جو بزنس ریزلٹس کو انالائز کرنے میں استعمال ہوں گی اور چوتھا یہ ہے کہ یہ سسٹم جو دوسرے کون سے سسٹمز کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ سسٹم کیا یہ اسٹینڈ لون سسٹم ہے یا اس نے کسی ایگزٹنگ سسٹم کے ساتھ یا کسی ایسے سسٹم کے ساتھ جو کنکرنٹلی یا سائملٹینیسلی اس کے ساتھ ڈیولپ ہو رہا ہے اس کے ساتھ اس نے انٹریکٹ کرنا ہے کیونکہ آپ کو وہ انٹرفیسز بھی مہیا کرنے پڑیں گے تو اب چلتے ہیں ایک ایک کر کے ان سارے فیچرز کو ان ٹائپس آف فیچرز کو ہم اینالائز کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس سسٹم میں کون کون سی چیزیں ہیں اور ہمیں کیسے کچھ کام کرنا پڑے گا سب سے پہلے جو فیچرز ہیں اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے کہا تھا کہ features for logging important information وہ کون کون سے فیچرز ہیں آئیے چلتے ہیں یہ سلائڈ دیکھتے ہیں اس پہ ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ دکھاؤں گا ساتھ ساتھ یہ گفتگو اور انالیسس جاری رکھیں گے کہ اس فیچر کی کیا وجہ ہے کیوں یہ سسٹم میں ہے تو آئیں چلتے ہیں یہ سلائڈ دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ جو انفارمیشن ہم نے مینٹین کرنی ہے جو انفارمیشن ہم نے لاگ کرنی ہے جو سسٹم میں جو ڈیٹا سٹور ہونا ہے سو سب سے پہلی جو چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پرائسز کے بارے میں انفارمیشن کو مینٹین کرنا ہے کہ کسی پروڈکٹ کی پرائز کیا ہے so the feature number one is the system should be able to maintain prices based upon universal price code تو ہر پروڈکٹ کا ایک یونیورسل پرائز کوڈ ہوگا جو اس پروڈکٹ کو یونیکلی آئیڈینٹیفائی کرے گا تاکہ جب اس کو اسکین کیا جائے تو اس پروڈکٹ کے بارے میں جو انفارمیشن ہے انکلوڈنگ دی پرائز وہ سامنے آ سکے دوسرا جو لاگنگ کے حوالے سے امپورٹنٹ انفارمیشن uh, جو آپ نے مینٹین کرنی ہے سسٹم میں جو پہلے سے ہونی چاہیے اور اس کو مینٹین کرنے آپ کو ضرورت پڑے گی تاکہ آپ کے یہ آگے بزنس میں جب آپ کنڈکٹ کریں گے تو یہ انفارمیشن آپ یوز کریں گے تو وہ انفارمیشن ہے is about tax categories remember ایک ریکوائرمنٹ تھی کہ جب آپ کوئی چیز لیں وہاں سے اسٹور سے تو اس پہ جو پرائز کے ساتھ ساتھ جو اس پہ جو ٹیکس ہے وہ ٹیکس بھی سامنے آنا چاہیے کہ اس چیز پہ کتنا ٹیکس ہے یہ ٹیکس کیٹیگریز کیا چیز ہے ٹیکس کیٹیگریز ظاہر ہے کہ جب ہم مختلف طرح کی چیزیں لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کسی پروڈکٹ پہ ٹیکس بالکل نہ ہو کوئی ہیلتھ کیئر کی پروڈکٹ ہے جس پہ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ یہ اتنی اسینشیل چیز ہے کہ غریب لوگوں کو اس کی ضرورت پڑتی ہے تو اس پہ ہم ٹیکس گورنمنٹ اس پہ کوئی ٹیکس نہیں لے گی تو ایک کیٹیگری وہ ہو سکتی ہے ایسی چیزیں جن پہ ٹیکس نہیں ہے کچھ ایسی چیزیں جن پہ نارمل ٹیکس آتا ہے کچھ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو لگژری آئٹم میں شمار ہوتی ہوں تو گورنمنٹ میں ڈیسائڈ کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ایسی ہیں جو عام آدمی کو اس کی ضرورت نہیں ہے تو اگر کسی نے خریدنی ہے تو وہ اپنے شوق سے اگر اتنا اسے شوق ہے تو ہی must pay something to the government تو اس کے ریٹس اس طریقے سے فرق ہو سکتے ہیں تو مختلف کیٹیگریز ہو سکتی ہیں ٹیکسز کی تو آپ نے یہ انفارمیشن مینٹین کرنی ہے کہ اگر آپ نے کسی پروڈکٹ پہ کوئی ٹیکس کی انفارمیشن ساتھ آپ نے دینی ہے تو یو مسٹ نو کہ اس پہ کس کیٹیگری کا ٹیکس لگ رہا ہے کس کیٹیگری سے مراد یہ ہے کہ پرسنٹیج اس کی پرائز کی کتنی پرسنٹ جو ہے وہ ٹیکس کے اس میں جائے گی اچھا دوسری چیز اس میں یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ کیٹیگری کے ساتھ ساتھ ریٹ تو ہم نے بات کی ہو سکتا ہے کہ ٹیکس جو ہے گورنمنٹ وہ ایک اناؤنس کرے کہ جی فلاں تاریخ سے یہ اس میں ٹیکس میں ریٹ میں چینج آ رہی ہے تو ریٹ میں چینج آنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ you must be able to record کہ افیکٹو ڈیٹ اس ٹیکس کی کیا ہے یہ ذرا تھوڑا سا ایک نازک سا مسئلہ ہے اس پہ آگے چل کے میں اور ذرا ڈیٹیل میں بات کروں گا لیکن یہ چیز سمجھنی بڑی ضروری ہے کہ افیکٹو ڈیٹ کا کیا مطلب ہے یہ یہ شاید ایک دو جگہ پہ اور بھی آپ کو اس طرح کی چیز نظر آئے یہ افیکٹو ڈیٹ پرائز کے حوالے سے بھی آپ کو نظر آئے گی یہ کیا چیز کیا ہے یہ افیکٹو ڈیٹ ہے کہ آج پرائز آپ کی دس روپے چل رہی ہے اور آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ اگلے ہفتے سے اس چیز کی پرائز بارہ روپے ہو جائے گی تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جب بارہ روپے ہو جائے تو اس وقت آپ سسٹم میں جائیں اور اس چیز کے بارے میں انفارمیشن چینج کر دیں اور دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ پہلے سے ہی آپ کو پتا اگر ہے کہ یہ پرسوں سے یا اگلے ہفتے سے اس کی پرائز دس نہیں بارہ روپے ہوگی تو آپ ساتھ ایک ڈیٹ رکھ دیں کہ یہ پرائز جو بارہ روپے والی پرائز ہے یہ کس دن سے اپلیکیبل ہوگی تو جب وہ ڈیٹ آئے گی تو اس دن آٹومیٹکلی سسٹم وہ نئی پرائز پک کر لے گا تو یہ بھی ایک ذرا کمپلیکس سسٹمز میں یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اس طرح کی انفارمیشن کو جو ٹائم کے ساتھ چینج ہوتی ہو اس کے ساتھ آپ افیکٹو ڈیٹس آپ رکھ لیتے ہیں تیسرا جو اس سلسلے میں جو آپ کو انفارمیشن مینٹین کرنے کی ضرورت ہے لاکنگ کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ آپ کے سسٹم میں کیشیئرس کون کون سے ہیں آتھرائزڈ کیشیئرس کون سے ہیں تاکہ وہ سسٹم میں لاگ ان ہو سکے آپ کے کیش ڈرور پہ لاگ ان ہو سکے اور پھر اس کو بزنس کنڈکٹ کر سکے تو آپ یو ڈونٹ وانٹ کہ کوئی انآترائز بندہ اس کیش ڈرور کو آپریٹ کرے اور پھر آپ کو سسٹم میں کیونکہ اگر آپ یاد ہو آپ کو اپنے پورے سیشن کی انفارمیشن بھی آپ نے اینالائز بھی کرنا ہے شاید کسی طریقے سے کہ بھئی یہ کون سے سیشن میں کس ٹائم پہ کتنا یہ اس بزنس پہ اس ڈرور سے یا اس کیشیئر نے کتنا کام کیا یا کتنا اس نے اپنی سیل اس کے تھرو ہوئی تو جب تک آپ کے پاس وہ کیشیئر کی انفارمیشن نہیں ہوگی اس کو آپ کو ریلیٹ نہیں کر پائیں گے اس وقت تک یہ چیز سامنے نہیں آئے گی چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم پرائسز کی بات کی تو ظاہر ہے کہ آپ کے پاس آئٹمس بھی ہونے چاہیے کہ اس اسٹور میں آپ کون سے آئٹمس بیچتے ہیں only then you will be able to associate all these all these to things items کہ اس کی پرائز کیا ہے اس پہ ٹیکس کیٹیگری وغیرہ کیا ہے پانچویں چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر سیل جو اسٹور میں ہو رہی ہے اس کو آپ نے الگ سے اس کا ریکارڈ بھی رکھنا ہے کیونکہ اگر آپ نے فائنلی بزنس ریزلٹس آپ نے ان کو اینالائز کرنا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کون سی چیز کتنی بکی کس کیشیئر نے کیا بیچا اس کے تھرو کیا چیز ہوئی تو یہ چیز آپ کو ہر سیل کا پورا ریکارڈ اپنے اس میں مینٹین کرنا ہے and that is one information that will be log تو اس طریقے سے یہ پانچ چیزیں پانچ فیچرز جو سسٹم میں ہونے چاہیے جو آپ مینٹین کریں گے انفارمیشن سسٹم میں جو آپ سسٹم میں لاگ کریں گے جو ریکارڈ کریں گے یہ پانچ ہم نے وہ فیچرز دیکھے ہمارے فیچرز کے پوائنٹ آف ویو سے جو دوسری کیٹیگری تھی فیچرز کی وہ یہ تھی کہ وہ کون سے فیچرز ہیں ہم نے یہ انالیسس uh, کرنا ہے ہم نے یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ وہ تمام فیچرز جو سسٹم میں جو بزنس کنڈکٹ کرنے کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے تو آئیے یہ جو جو ہماری جو نیکسٹ کیٹیگری ہے what are those features which are important جو آپ کے سسٹم میں ہوں گے جو آپ بزنس کے کنڈکٹ کرنے کے حوالے سے جو آپ کو سسٹم میں یہ آپ کو فیسلٹی فنکشنلٹی آپ کو دینی پڑے گی تو آئیے چلتے ہیں ایک بار پھر سے یہ سلائڈ پہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ کون کون سے فیچرس ہیں اگر آپ ریکوائرمنٹس پہ ایک نظر ڈالیں تو یہ چیز آپ کو بڑی واضح طور پہ نظر آئے گی کہ اس پوائنٹ آف سیل سسٹم میں جو فیچرز جو آپ کو چاہیے بزنس کے حوالے سے جو بزنس کنڈکٹ کرنے کے حوالے سے وہ بڑے واضح ہیں وہ کون سے ہیں پہلی کیا چیز ہے کہ جب آپ اسکین کرتے ہیں اس آئٹم کو تو you should be able to price each item that is the system should be able to extract the price from the database اور وہ سامنے ڈسپلے ہو جائے تو پہلا فیچر یہ ہے it should be able to price each item based upon the universal price code دوسرا کنڈکٹ کرنے کے حساب سے بزنس کے حساب سے جو آپ کا جو فیچر جو ہے اگر آپ پھر ریکوائرمنٹ پہ نظر ڈالیں تو وہ کیا ہے کہ جب آپ اسے لے آئیں آئٹم کو آپ جب اسے کہیں کہ یہ کتنا یہ آئٹم ہے تو آپ اس کا سب ٹوٹل ساتھ ساتھ آپ کے آنا چاہیے کہ آپ نے یہ چار ڈبے اس چیز کے خریدے اس کی یہ پرائز ہو گئی پانچ آپ نے یہ چیز خرید لی اس کی یونٹ پرائز اتنی ہے multiplied by the quantity اس کی ٹوٹل پرائز اس آئٹم کی اتنی ہو گئی اور رننگ ٹوٹل جو ابھی تک جو چیزیں آپ نے کیشیئر کے تھرو گزاری ہیں اس کا ٹوٹل اتنا ہو گیا تو the second feature that this business must support is it should be able to calculate the subtotal calculate taxes and calculate the total when the sale is complete تو یہ آپ کو ہر چیز پہ آپ کو ٹیکسز کے ساتھ آپ کو اس کے کیلکولیشن ہوگی اور وہ ٹیکسز کی ڈفرینٹ کیٹیگریز جو آپ نے پہلے لاگ کی ہوئی ہیں پہلے آپ نے ریکارڈ کی ہوئی ہیں اپنے سسٹم میں وہاں سے ٹیکس کی کیٹیگری اٹھائے گا آئٹم آپ نے آلریڈی آپ نے اٹھا لیا ہے اس پہ وہ اپلائی کر کے تو یہ آپ کو یہ چیز ٹیکس کی کیلکولیشن دے گا ٹیکس کی کیلکولیشن آپ کے ٹوٹل میں ایڈ ہو جائے گی اور وہ آپ کا گرینڈ ٹوٹل بن جائے گا تیسری چیز جو ہے بزنس کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ آپ جب پیمنٹ جو آپ کو کسٹمر دے گا تو وہ پیمنٹس مختلف فارمز میں ہو سکتی ہیں ہم نے اگر آپ کو یاد ہو تو ریکوائرمنٹ سے ہم نے یہ لکھا تھا کہ یہ پیمنٹس جو ہیں صرف کیش کی پیمنٹ کی ہم بات نہیں کر رہے ہم کریڈٹ کارڈ یا چیک کے ذریعے پیمنٹ بھی ایکسپٹ کریں گے تو آپ کا سسٹم جو ہے it should have this feature اور فنکشنلٹی جس میں یہ مختلف طرح کی پیمنٹس کو ایکسپٹ کرنے کا کوئی میکانزم ہو مختلف طرح کی پیمنٹس کو ریکارڈ کرنے کا کوئی میکانزم ہو تو اس طریقے سے ہمارے یہ تین فیچرز جو اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں وہ ہم نے ابھی انہیں دیکھا تو اب جو ہماری جو نیکسٹ فیز ہے اگر آپ کو یاد ہو ہم نے چار طرح کے فیچرز چار طرح کی فیچرز کی ٹائپس کی ہم نے بات کی تھی تو تیسری چیز کیا تھی شاید آپ ذرا تھوڑا سا یاد کرنے کی کوشش کریں تیسری چیز تھی کہ ہم سسٹم میں کون سی ایسی انفارمیشن ہے جو اپنے بزنس کے ریزلٹس کو ہم اس کو اینالائز کرنے کے لیے کون سے ہم فیچرز یوز کریں گے یہ بزنس کے ریزلٹس کو اینالائز کرنا کیا چیز ہے یہ میں نے اس کا پہلے بھی ذکر کیا یہ جو بزنس میں جب آپ کا جو بھی آپ نے ڈیٹا آپ نے ریکارڈ کیا یہ جو بزنس کنڈکٹ آپ نے کیا اس حوالے سے کہ کتنی سیل ہوئی کون سا آئٹم زیادہ بک رہا ہے کون سا آئٹم کم بک رہا ہے اسی طریقے سے کس کیشیئر کے پاس زیادہ جلدی سے وہ ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے کس کے پاس زیادہ ٹائم لگ رہا ہے اگر آپ نے ساری انفارمیشن کو آپ نے اینالائز کرنا ہے تاکہ آپ اپنے سسٹم میں آئیڈینٹیفائی کر سکیں بوٹل نیکس آپ ریموو کر سکیں آپ اس کو بہتر بنا سکیں تو یہ آپ کو اس طرح کی رپورٹس آپ کو جنریٹ کرنی پڑیں گی تو آئیے چلتے ہیں ایک بار پھر سے سلائڈ پہ اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے رپورٹس جنریٹ پوائنٹ جنریٹ کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے یا اس طرح کی انالیسس کے پوائنٹ آف ویو سے ہمارے سسٹم میں کیا فیچرز ہونے چاہیے سب سے پہلے جس طریقے سے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا تو شاید سب سے پہلے آپ کو یہ چیز اس انفارمیشن کو ریکارڈ کرنے کی اور دیکھنے کی ضرورت ہوگی کہ کون سا آئٹم کتنی مقدار میں فروخت ہوا تاکہ آپ اس کی انوینٹری کو پراپرلی مینٹین کر سکیں اور آرڈر کر سکیں ٹائم کے حساب سے تو اس چیز کو دیکھنا ضروری ہے کہ کون سا آئٹم جلدی سے فروخت ہوتا ہے کون سا آہستہ فروخت ہوتا ہے کم فروخت ہوتا ہے تاکہ اس کی اتنی کوانٹٹی آرڈر کی جا سکے اور اتنی فریکوینسی کے ساتھ اس کو آرڈر کیا جا سکے the next feature that we would need to analyze کہ ہم نے جو پیمنٹ جو ہمارے پاس جو ہوئی ہیں وہ کس طرح کی پیمنٹ کی مقدار زیادہ ہے کہ چیک سے پیمنٹ زیادہ ہوئی ہیں یا کریڈٹ کارڈ سے زیادہ ہوئی ہیں یا کیش سے پیمنٹ زیادہ ہوئی ہیں اور ونس اگین یہ جو انالیسز جو ہوتا ہے بزنس ریزلٹس کو انالائز کرنے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ how can we improve our system where are the bottlenecks کہاں پر کام زیادہ ہو رہا ہے کہاں پر آپ کو زیادہ اس کو ایفیشینٹ بنانے کی ضرورت ہے کس طریقے سے آپ سسٹم کو بہتر بنا سکتے ہیں تاکہ آپ کسٹمر کو زیادہ بہتر آپ سروس دے سکیں یا اپنے آپ بزنس میں زیادہ بہتر آپ نتیجہ حاصل کریں زیادہ بہتر آپ اس کی آؤٹ پٹ کر سکیں اور آپ کو اینڈ آف دا ڈے آپ کو پروفٹ مارجن آپ کا بڑھ جائے کیونکہ یہ ساری چیزیں ریلیٹڈ ہیں آپ کسٹمر کو زیادہ بہتر سروس دیں گے تو کسٹمر آپ کے پاس دوبارہ آئے گا جب کسٹمر دوبارہ آئے گا تو سیل دوبارہ ہوگی وغیرہ وغیرہ تو یہ یہ ہمیشہ کسی بھی بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے these reports these kind of analyses they are very important اور ہمیشہ جب بھی کوئی سسٹم آٹومیٹ کیا جاتا ہے تو ایکچولی ایک جو کسٹمر جو ہوتا ہے انہیں ان چیزوں کے بارے میں کافی زیادہ اس کو ان ان چیزوں کو امپورٹینس دی جاتی ہے تو آپ بھی جب بھی سسٹم کو انالائز کریں تو ان چیزوں کو بڑی امپورٹنس دیں اس سے کسٹمر سے یہ ضرور پوچھیں کہ کس طرح کی رپورٹس چاہیے کیوں چاہیے کیسے آپ بزنس کو انالائز کریں گے تیسرا جو بزنس کو رزلٹ کو انالائز کرنے کے لیے جو آپ کا فیچر سسٹم میں ہونا چاہیے شاید ذرا تھوڑا سا اس کے بارے میں دوبارہ آپ سوچیں یہ گو کہ میں باتیں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ اگر آپ کیشیئرس کی پرفارمنس آپ دیکھنا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ایک کیشیئر ذرا سست کام کرتا ہو دوسرا کیشیئر ذرا تیز کام کرتا ہو تو جو سست کام کرتا ہے تو وہ ایک گیون ٹائم پیریڈ میں ایک سیشن میں وہ اس کے پاس سے کم سیل ہوگی شاید اگر یہ آپ کو ایک پیٹرن نظر آئے کہ روزانہ یہ ایک چیز ہو رہی ہے کہ ایک کیشیئر سے ٹوٹل سیلز کم ہو رہی ہیں دوسرے کیشیئر سے ٹوٹل سیلز زیادہ ہو رہی ہیں تو یہ ایک انڈیکیشن ہو سکتی ہے کہ کوئی کیشیئر ذرا کوئی اچھا کام نہیں کر رہا یا اسے ٹریننگ کی ضرورت ہے یا کوئی بھی اس میں کوئی پرابلم ہے جس کو آپ فکس کر کے شاید سروس کو بہتر بنا سکتے ہیں تو کیشیئر کی پرفارمنس کو اینالائز کرنا بھی اس سسٹم کا حصہ ہو سکتا ہے finally I mean maybe if you have this chain of stores کو ایک ہی اسٹور ہے جس کی مختلف برانچز ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیویجلی ہر اسٹور جو ہے وہ کس طریقے سے پرفارم کر رہا ہے کون سا اسٹور جو ہے جس میں سیلز زیادہ ہو رہی ہیں کس میں کم ہو رہی ہیں کس میں مختلف طرح کے آئٹمس ہو سکتا ہے کسی لوکیشن پہ کسی ایریے پہ ڈپینڈ کر رہا ہو تو وہاں پر کچھ آئٹمس ایک جگہ زیادہ بکتے ہوں دوسری جگہ کم بکتے ہوں تو ان طرح کی چیزوں کو انالائز کر کے پراپرلی اس ایریے کی اس جگہ کے کسٹمرس کی نیڈ کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور ان کو زیادہ بہتر طریقے سے ان کو ایڈریس کرنا ان نیڈس کو یہی بزنس کے جو ریزلٹس ہیں ان کو اینالائز کرنے کا مقصد ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس یہ چار مختلف ہمارے پاس انالیسس کی فیچرز سامنے آئے یہ جو سارے فیچرز جو ہم نے ابھی دیکھے اس سسٹم کے حوالے سے یہ کیوں ہمیں اس طریقے سے دیکھنے کی ضرورت پڑی یہ اس وجہ سے کہ ہماری ریکوائرمنٹس جو تھی ہمارا ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ وہ بڑا ویگ سا ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ تھا بڑا اس میں انفارمیشن کمپلیٹ نہیں تھی تو یہ ایک دوسرا طریقہ ہے میں آپ کو یہاں پر یہ دکھا رہا تھا کہ ایک بڑی ہائی لیول آپ کے پاس ریکوائرمنٹس ہوں تو ان کو بھی ان چار آپ مختلف کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر کے آپ اس کے بارے میں زیادہ انفارمیشن کسٹمر سے آپ لے سکتے ہیں آپ کو لینی چاہیے ultimately you would need to sort of document all these things in better requirement document جو آپ کا ایک اچھا بہتر یوز کیس ڈاکومنٹ بنے گا تو یہ چیز ذرا ذہن میں رہے کہ میں یہاں پر یہ جو آپ کو جو ایگزامپل یہ دکھا رہا ہوں یہ کیونکہ جگہ اور وقت کی کمی کی وجہ سے میں یہ پورا یوز کیس ڈاکومنٹ جہاں پر آپ کے سامنے نہیں دکھا سکتا تھا اس وجہ سے اس کو اس طریقے سے دکھانے کی میں نے ضرورت محسوس کی اور اس طریقے سے دکھا رہا ہوں تو یہ کبھی آپ اس چیز کو ان دونوں میں مکس نہ کیجیے گا کہ آپ کا یوز کیس ڈاکومنٹ جو پراپر ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ ہے وہ ویسے ہی بننا چاہیے یہ ایک پراپر ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ نہیں ہے تو اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا یہ اس سے آپ ایسا نہ ہو کہ آپ یہی سمجھیں کہ یہی کر لینا کافی ہے یہ کافی نہیں ہے بہرحال اس بات کو ذرا آگے لے کے چلتے ہیں اور اب ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ ہماری چوتھی جو کیٹیگری تھی فیچرز کی وہ کون سی تھی اگر آپ کو یاد ہو کہ کوڈ کی میتھڈالوجی میں ہم نے جو وہ تین جو ہم نے ابھی بھی بات کی ہے چوتھی جس کی بات کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ یہ دوسرے کون سے سسٹمز کے ساتھ یہ انٹریکٹ کرے گا تو وہ ہمیں اس کو ریکارڈ کرنا ہے ہمیں یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ سسٹم میں کون سے ایسے فیچرز ہیں جو یہ کہے کہ یہ how will it interact with other systems اور identify those other system with which this system will interact یہ کون سا سسٹم ایسا ہے کیا یہ اسٹینڈ لون سسٹم ہے اگر آپ اس کی ریکوائرمنٹس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو کیا کچھ چیزیں ذہن میں آتی ہیں سامنے آتی ہیں there are many different possibilities جو سامنے آتی ہیں جس سے ہو سکتا ہے کہ یہ سسٹم انٹریکٹ کرے ایک پاسبلٹی تو یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے اپنا کوئی ایک انوینٹری کا سسٹم آپ نے مینٹین کیا ہوا ہے یہ انوینٹری کا سسٹم کیا ہے انوینٹری کا سسٹم یہ ہے کہ آپ کے پاس کس مقدار میں کون سا آئٹم کس مقدار میں پڑا ہے اور اس کی جو بھی ڈفرینٹ ڈیٹیلز وغیرہ جو ہیں وہ انوینٹری کے سسٹم کے ہم اس میں نہیں جائیں گے اس کی ڈیٹیلڈ ریکوائرمنٹ میں but you know just let's just assume کہ انوینٹری کا سسٹم ابھی صرف یہ انفارمیشن ہمیں دیتا ہے کہ کون سا آئٹم آپ کے پاس موجود ہے اسٹور میں اور کس مقدار میں ہے تاکہ جب بھی آپ کی سیل ہو تو اس کے ساتھ ہی آپ اس کوانٹٹی کو اپڈیٹ کر دیں کہ آپ پہلے یہ ڈبے تیس پڑے تھے گھی کے تو اب اس میں سے پانچ فروخت ہو گئے تو اب یہ پچیس ہیں تو وہ انوینٹری کا system automatically will you know record that ادھر سے انفارمیشن لے کے اور کس اسٹیج پہ اس کو دوبارہ گھی کے ڈبوں کو ری آرڈر کرنا ہے وغیرہ وغیرہ وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ اس وہ سیپریٹ دوسرے سسٹم سے ہوں تو ایک تو وہ انوینٹری کا سسٹم ہو سکتا ہے in this particular example we will assume کہ ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے لیکن اگر آپ ریئل ایگزامپلس کو اگر آپ دیکھیں گے تو there is a very strong likelihood کہ آپ کو اس طرح کا کوئی سسٹم آپ کو نظر آئے گا ایسا سسٹم آپ کے سامنے ہوگا دوسرا ایک سسٹم جو اس سے انڈیپینڈنٹ جو اس سے پہلے ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے کہ we are also maintaining information about cashiers اب یہ جو کیشیئرز جو ہیں یہ کون ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اس اسٹور میں کام کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ کوئی بڑا زبردست قسم کا اسٹور ہو جس میں بے شمار لوگ کام کرتے ہیں تو آپ کا ایک پراپر ایچ آر کا سسٹم بھی ہو جس میں یہ ساری انفارمیشن مینٹین کی جا رہی ہو تو ہم اس سسٹم کو ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ بیچ میں اس کو جوڑ دیں اس کو لنک کر دیں تاکہ جو کیشیئرس کے بارے میں اگر کوئی انفارمیشن ہے تو وہاں سے ہم اٹھا لیں بجائے اس کے کہ اس سسٹم میں مینٹین کرنا ونس اگین اس ایگزامپل کے حوالے سے ہم یہ اسیوم کریں گے کہ ایسی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کوئی ایچ آر کا سیپریٹ سسٹم نہیں ہے جو کیشیئرس کی انفارمیشن الگ سے مینٹین کر رہا ہے تو ہمارا سسٹم کیشیئر کی انفارمیشن خود سے مینٹین کرے گا ایک ریکوائرمنٹ جو بڑی ایکسپلسٹلی لکھی گئی تھی جس میں ایکسٹرنل سسٹم سے انٹرفیسنگ کی ضرورت ہے وہ کون سی ہے اگر آپ ان ریکوائرمنٹس کو ایک نظر دوبارہ سے آپ کو جو شروع میں میں نے آپ کو دکھائی تھی پچھلے لیکچر میں بھی اس کا ذکر کیا تھا ذرا دوبارہ سے اس کو سکین کریں دوبارہ سے اس کو دیکھنے کی کوشش کریں تو شاید آپ کو مل جائے وہ چیز جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کون سی ایسی چیز ہے جس میں اس سسٹم کے لیے ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ ایک ایکسٹرنل سسٹم سے انٹریکٹ کرے جی ہاں ایک ریکوائرمنٹ بڑی کلیئر ہے وہ یہ ہے کہ یہ سسٹم ہم جب جو پیمنٹ لیں گے تو پیمنٹ لینے کے مختلف میکانزمس ہو سکتے ہیں وہ میکانزمس کون سے ہیں کہ آپ کیش کے ذریعے پیمنٹ لے سکتے ہیں آپ چیک کے ذریعے پیمنٹ لے سکتے ہیں یا آپ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے پیمنٹ لے سکتے ہیں جب کریڈٹ کارڈ کے ذریعے پیمنٹ کی بات ہم کرتے ہیں تو اس میں آتھرائزیشن آ جاتی ہے وہ بینک یا وہ ایجنسی جس نے وہ کریڈٹ کارڈ جاری کیا اب اس نے آترائز کرنا ہے کہ اس کریڈٹ کارڈ پہ اتنا کریڈٹ موجود ہے یا نہیں ہے اور جب آپ اس سے انٹریکٹ کریں گے اسے کریڈٹ کارڈ کا نمبر بھیجیں گے اس بینک کو یا اس ایجنسی کو through the telephone line یا جو بھی کوئی کنیکشن ہے جو بھی طریقہ کار ہے تو وہ وہاں سے انفارمیشن آپ کو وہ واپس آئے گی کہ ہاں یہ شخص یا یہ کریڈٹ کارڈ ہولڈر جو ہے یہ اتنے کی جو آپ نے بتائی ہے کہ یہ پانچ سو روپئے کی خریداری ہے اس کو آتھورائز آپ کر دیں کہ یہ پانچ سو روپئے کی اس پہ خریداری کر لے تو یہ ایکسٹرنل سسٹم کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کی ایک ایگزامپل ہے تو ہمارے سسٹم کو ایک انٹرفیس چاہیے ایکسٹرنل کریڈٹ کارڈ آتھورائزیشن کے سسٹم کے ساتھ اب آئیے چلتے ہیں ہم اپنے فیچرز کی لسٹ ہمارے سامنے کمپلیٹ ہو گئی تو اب ہمارا نیکسٹ اسٹیپ ہے کہ ان فیچرز کو ذرا اور اینالائز کریں اور دیکھیں کہ اس میں ہمارے آبجیکٹس اور ڈفرینٹ کلاسز اور پھر ان آبجیکٹس کی وہ جو ہم نے بات کی تھی شروع میں کہ who I am what I do what I know who I know ان چاروں اینگل سے ان اس سسٹم کو اینالائز کریں گے ان آبجیکٹس کو اینالائز کریں گے اور پورا آبجیکٹس کا جو ورک جو آپس میں جو کنیکشن کا نیٹ ورک ہے کس طریقے سے کون سا آبجیکٹ کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کیا یہ ایگریگیشن ہے ایسوسیشن ہے مختلف کلاسز کی انہیریٹنس کیسے ہے تو اس انالیسس کے ذریعے وہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی تو آئیے چلتے ہیں وہ اس انالیسس کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا جو اسٹیپ تھا اگر آپ کو یاد ہو پچھلے لیکچر سے کوڈ کی میتھڈولوجی میں جو ہم بات کر رہے تھے اس میں یہ تھا کہ سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں we will have to select objects اور وہ آبجیکٹس ڈفرینٹ ہماری جو ایکٹرس پارٹیسپینٹس کنٹینرز اور وہ مختلف طرح کی جو چیزیں تھیں ہم ایک ایک کر کے ان سب کو دیکھیں گے اور اینالائز کریں گے کہ مختلف کیٹیگری میں اس کیٹیگری میں ہمارے کس طرح کے آبجیکٹ ہیں اس کیٹیگری میں کس طرح کے آبجیکٹ ہیں اس سسٹم کے حوالے سے اس سسٹم کی ریکوائرمنٹ کے حوالے سے تو آئیے چلتے ہیں آپ دیکھتے ہیں سلیکٹ آبجیکٹس اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم نے پانچ طرح کے ڈفرینٹ آبجیکٹس کا ہم نے ذکر کیا تھا آبجیکٹ کی کیٹیگریز کا ذکر کیا تھا وہ کون کون سی تھیں وہ تھیں actors participants places transactions container classes اور اس کے علاوہ باقی سب چیزیں تو ہم ایک ایک کر کے ان سب چیزوں کو دیکھیں گے اور اپنے سسٹم کو اینالائز کرتے ہوئے ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ یہ کون کون سے یہ آبجیکٹس کس کیٹیگری میں آ سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے یہ ایکٹرز کی ہم کیٹیگری کو دیکھتے ہیں ایکٹرز اگر آپ کو یاد ہو ایکٹرز کیا چیز تھی actors are people and organisations that take part in the system under consideration کہ لوگ یا آرگنائزیشن اگر آپ کے سسٹم میں کوئی لوگ ہیں یا آرگنائزیشن ہیں تو those would be your actors تو اس سسٹم میں آئی مین یقیناً ہمارے پاس لوگ ہیں کون سے لوگ ہیں کیشیئرس اینڈ ہیڈ کیشیئر اور اس طرح کے لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں سسٹم میں اگر ہم غور کریں اپنی ریکوائرمنٹس کو ذرا تھوڑا سا تو sense we are talking about people so ہمارا ایکٹر جو ہے وہ پرسن جو ایکٹر کے طور پہ وہ اس سسٹم میں شامل ہوگا ریمبر کے جو ایکٹرس تھے وہ دو ہی طرح کے تھے پرسن یا organisation so person we will have a person اب سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس آرگنائزیشن ہے کہ نہیں ہے in this system are we talking about any organisation اگر اس سسٹم میں ہم مختلف آرگنائزیشنس کی بات کر رہے ہیں مختلف ٹائپس آف اسٹورس کی بات کر رہے ہیں تو پھر تو یہ آرگنائزیشن اس میں آئے گی لیکن کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا سکوپ اتنا لمبا چوڑا نہیں ہے تو یہاں پر شاید آرگنائزیشن کی بات کرنا کوئی ضرورت نہیں ہے تو یہ آرگنائزیشن ایز این ایکٹر اس سسٹم میں نہیں ہوگی جب ہم پارٹیسپینٹس کی بات کرتے ہیں تو پارٹیسپینٹس اگر ہم ریکوائرمنٹس کو ایک بار پھر سے دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس سسٹم میں کچھ لوگ جو آئیں گے جن کے بارے میں ہم اس سسٹم کو شاید انفارمیشن رکھنے کی ضرورت ہوگی سب سے پہلے تو we will have cashier obviously cashier کے بارے میں ریکوائرمنٹ ہے کہ کیشیئر کو آپ نے مانیٹر کرنا ہے اس کی پروگرس کو مانیٹر کرنا ہے تو دس از ون آبجیکٹ جو ہم نے ریکوائرمنٹس کو سکین کیا ہم نے وہ ناؤنز اور وہ ایبٹ کے طریقے سے اس کو دیکھ لیں کسی بھی طریقے سے دیکھ لیں تو you will be able to identify کہ یہ کیشیئر ایک بیچ میں آ جائے گا پھر یہ ہے کہ ہم نے آتھرائزیشن کی بات کی تو do we talk about head cashier اور not that is something that we can think about but at least at this point time we can say کہ okay let's just put it down ایک ہیڈ کیشیئر بھی لکھ دیتے ہیں تو پھر بعد میں اس کو ذرا اور غور سے دیکھتے ہیں سوچتے ہیں کیا ہیڈ کیشیئر کی ضرورت ہوگی کہ نہیں ہوگی تو یہ بھی ایک انالیس کا حصہ ہوگا میں ابھی تھوڑی دیر میں جا کے اس پہ ڈیٹیل میں بات کروں گا تیسرا ٹائپ آف پرسن جو ہے وہ ہمارے سسٹم میں وہ کسٹمر ہے کیونکہ کسٹمرز آئیں گے تو کسٹمرز اس سسٹم کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے وہ کیشیئر کے پاس چیز لے کے آئیں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسٹمر کے بارے میں آپ نے سسٹم میں انفارمیشن رکھنی ہے کہ نہیں رکھنی اگر تو آپ نے انڈیویجل کسٹمرس کے بارے میں انفارمیشن رکھنی ہے ان کو آپ ان کا ایڈریس یا کوئی اور اس طرح کی انفارمیشن تاکہ آپ ان کو فار ایگزامپل کوئی سیل کے بارے میں انفارمیشن کو لیٹر ہو کہ جی اچھا جی چیزیں سیل پہ لگ رہی ہیں فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک یا اور آپ ان کو ایڈورٹیزمنٹ یا اور فلائرز آپ بھیجنا چاہتے ہوں تو پھر تو اس کا کوئی مقصد ہے یا آپ دیکھیں کہ کون سے آپ کے ایسے کسٹمر ہیں جن کو جو بہت فریکوینٹلی یہاں پر آتے ہیں تو آپ ان کو خصوصی سروس دینا چاہتے ہیں ایئر لائنس وغیرہ میں اس طرح کی بے شمار ہوتی ہیں آپ کے بینکس میں بھی اس طرح کی گنجائش ہو سکتی ہے اسٹورس میں بھی ہو سکتی ہے کہ یہ کسٹمر جو ہے ہمارے ریگولر کسٹمر ہے تو اس کو کسی بھی طریقے سے ہم نے ناراض نہیں کرنا تو اگر آپ کسٹمر کے بارے میں کوئی انفارمیشن سسٹم میں مینٹین کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے تو آپ کو کسٹمر کو بھی سامنے رکھنا پڑے گا اور اس کا بھی آبجیکٹ کے طور پہ آپ کا ذکر کرنا پڑے گا لیکن اگر آپ کسٹمر کے بارے میں انفارمیشن مینٹین نہیں کرنا چاہتے آپ کی سسٹم میں یہ اسکوپ نہیں ہے کہ آپ انڈیویجل کسٹمرز کے بارے میں انفارمیشن رکھیں کہ کس کسٹمر نے کون سی چیز خریدی یا کون سا کسٹمر کتنی بار آیا تو شاید پھر اس چیز کی ضرورت نہ ہو ہم اپنے سسٹم کے حوالے سے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ کسٹمر ہمارے سسٹم کا حصہ نہیں ہے یہ ایکٹر اور پارٹیسپینٹ کے حوالے سے یہاں پر ایک ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو میں چاہتا ہوں آپ ذہن نشین کر لیں کیونکہ یہ ماڈلنگ میں ایکچولی کچھ لوگوں کا خیال شاید تھوڑا سا مختلف ہو اگر ماڈلنگ کی آپ مختلف بکس کو دیکھیں جہاں پر سسٹم کو ماڈل کرنے کے طریقہ کار بتائے گئے ہوں لیکن یہ پیٹر کوڈ کے حوالے سے اگر میں دیکھوں یا ویسے اپنا ذاتی طور پہ میرا جو خیال ہے تو وہ اس حوالے سے میں یہ چیز کو ایکسپلین کرنا ضروری سمجھتا ہوں اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے بزکت اس سے سسٹم ایک اگر آپ اس چیز کا خیال نہ رکھیں تو ایک کمپلیکس سسٹم بن جاتا ہے زیادہ مشکل پیش آ جاتی ہے تو وہ کیا چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایکٹرز اور پارٹیسپینٹس میں آپس میں ریلیشن شپ کیا ہے ایکٹرز اور پارٹیسپینٹس میں ریلیشن شپ اگر اوپری نظر سے اس چیز کا جائزہ لیں تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ ایکٹر ہے actor sense actor is a person so we have an inheritance relationship cashier یا کسٹمر یا ایکٹر اگر پرسن ہے تو ایک انہیریٹنس ریلیشن شپ کیونکہ ایک اگر ہم ہماری کلاس میں آبجیکٹس جو ہوں ہمارے سسٹم میں آبجیکٹس جو ہوں وہ ٹیچرس اسٹوڈینٹس ورکرس اس طرح کی کوئی چیزیں ہوں تو کیا اس کو ماڈل کرنا انہیریٹنس سے بہتر ہے دیٹ از پرسن اور یہ مختلف اگر teacher is also a person student is also a person جو worker is also a person تو یہ ایک انہیریٹنس کی ریلیشن شپ بن سکتی ہے لیکن اگر آپ ذرا تھوڑا سا دو لیکچرز پیچھے چلے جائیں جہاں پر ہم نے پیٹر کوٹ کی بات شروع کی تھی اور ایکٹرز اور پارٹیسپینٹس کی ہم نے بات کی تھی اس میں ایک چیز ذرا ذہن میں رہے آپ کے کہ ہم نے کہا تھا کہ ایکٹرز اور پارٹیسپینٹ میں انہیریٹنس کی ریلیشن شپ نہیں ہے ایکٹرز اور پارٹیسپینٹس میں ایسوسیشن کی ریلیشن شپ ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایسوسیشن کی ریلیشن شپ کیوں ہے اور انہیریٹنس کی ریلیشن شپ کیوں نہیں ہے بظاہر دیکھنے میں تو یہ انہیریٹنس کی ریلیشن شپ نظر آتی ہے اور اکثر لوگ اسے اس طریقے سے ماڈل کرتے ہیں اس کا جواب بڑا سمپل سا ہے اور اس کا جواب دو مختلف پہلوؤں سے میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا اس بات کو سمجھانے کی کوشش کروں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو ہم نے ذکر کیا تھا کہ جو انہریٹنس کی ریلیشن شپ ہے وہ کلاسز کے درمیان میں ریلیشن شپ ہے ان کے کنکریٹ انسٹنس کے درمیان میں ریلیشن شپ نہیں ہوتی تو جب کنکریٹ انسٹنس کی بات کرتے ہیں تو اس میں وہ اس کی سپر کلاس اور جو اس سے ڈرائیو کلاس اور وہ پوری ہیرارکی میں اگر کسی اگر کسی ڈرائیو کلاس کا آبجیکٹ ہے تو اپنی جتنی بھی سپر کلاسز ہیں ان کے سارے ایٹریبیوٹس وہ لے کے اس میں آ جائیں گے تو that one object will have all those properties جو اس کے اوپر سے اس کے اینسیسٹر سے وہ انہیریٹ کر رہا ہے جو آپ کی ایسوسیشن کی جو ریلیشن شپ ہے یہ آپ کی آبجیکٹ کے کنکریٹ انسٹنس کے درمیان میں ریلیشن شپ ہے کہ اگر آپ کہیں کہ یہ ایک بک ہے اس کے کنکریٹ جب ہم اس بک کی بات کرتے ہیں اس کے آتھرس کیا ہیں اس کا پبلشر کیا ہے تو اگر وہ آتھرز پبلشر اور بک کے درمیان میں اگر آپ ریلیشن شپ آپ بنائیں تو وہ کنکریٹ آبجیکٹس کنکریٹ انسٹنسز کی ہم بات کر رہے ہیں ہم کلاسز کی بات نہیں کر رہے کلاسز کی بات ظاہر ہے ہم ڈائگرام میں تو ویسے شو ہوگا جب آبجیکٹ ماڈل ہوگا کلاسز کے درمیان میں آپس میں ریلیشن شپ ہے لیکن ایکچوئل سسٹم میں جب آپ انفارمیشن اسٹور کریں گے تو یہ وہ آبجیکٹس کنکریٹ انسٹنسز جو اس کلاس کے ہیں ان کے بارے میں یہ ریلیشن شپ ہوگی تو اگر یہ بات سامنے واضح ہو گئی ہو آپ کے ذہن میں اگر آپ اس چیز کو ذرا ذہن میں رکھیے جب ہم آگے بات کریں گے جب ہم پارٹیسپینٹ اور ایکٹر کی بات کر رہے ہیں actor person participant teacher student worker actor آپ کا person participant in this system cashier کی ہم نے بات کی ہیڈ کیشیئر کی بات کی ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس کسٹمر بھی ہو جو کہ ہم نے اس سسٹم میں ہم نے نہیں رکھا تھا اگر آپ اس چیز کو ذرا غور سے دیکھیے اگر آپ کے پاس انہیریٹنس کی ریلیشن شپ ہوگی دیٹ از آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرسن ہے اور یہ cashier is also a person similarly this customer is also a person تو اگر آپ ذرا یہ سوال یہ ہے کہ اگر ایک کسٹمر جو ہے وہ از آلسو اے کیشیئر یا کیشیئر اگر اس کو ایسے کر لیں کہ وہ کیشیئر جو اسٹور میں کام کرتا ہے وہ سٹور اسٹور سے کچھ چیزیں خریدتا بھی ہے تو کیا وہ ایک کسٹمر بھی ہوگا یا اگر آپ کسی یونیورسٹی میں دیکھ لیں ہو سکتا ہے کہ آپ کی یونیورسٹی میں کچھ ایسے لوگ ہوں جو ٹیچرس بھی ہوں ماسٹرز انہوں نے کیا ہوا ہے یا انہوں نے ایک بیسک ڈگری ان کے پاس ہے اور وہ وہاں پر پڑھا بھی رہے ہیں انسٹرکٹر ہیں یا لیکچرر ہیں یا کوئی بھی ان کا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ایجوکیشن کو اپنا سلسلہ اس کا آگے بھی بڑھا رہے ہیں لیٹ سے کہ ماسٹرس کر رہے ہیں یا پی ایچ ڈی کر رہے ہیں تو وہ ٹیچر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اسٹوڈنٹ بھی ہے تو ایک اس سسٹم میں اسی شخص کا رول ایز اے ٹیچر ہے اور اسی شخص کا رول ایز اے اسٹوڈنٹ ہے تو ایسے کیسز میں وی ول ہیو اے پرابلم اگر ہم انہیریٹنس کی ریلیشن شپ یوز کریں گے یہ پرابلم کیوں آئے گا ونس اگین اگر دیکھیں انہیریٹنس میں وہ پرسن میں کوئی انفارمیشن ہے جس میں ٹیچر کے بارے میں پرسن کی انفارمیشن کیا ہے اس کا نام اس کا ایڈریس اس کا کانٹیکٹ انفارمیشن اس طرح کی چیز اب ایز اے ٹیچر اس کی کچھ اور انفارمیشن جو یونیورسٹی کے حوالے سے ہوگی ایز اے اسٹوڈنٹ ہو سکتا ہے اس کا آپ کہیں اس نے کون سے کورسز لیے ہیں اس کا رول نمبر کیا ہے وغیرہ وغیرہ یہ انفارمیشن ہوگی تو اگر آپ اسے انہیریٹ کروائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ میں بھی وہ پرسن کی پوری پراپرٹیز انہیرٹ ہوں گی ٹیچر میں بھی اس پرسن کی پوری پراپرٹیز انہیریٹ ہوں گی تو پارٹ آف دی انفارمیشن جو اس ایک شخص کے حوالے سے ہے ایک شخص کے دو مختلف رول ہیں مختلف ٹائم پہ اس سسٹم میں اگر آپ نے اس سسٹم کا آپ نے اس انفارمیشن کو آپ نے اسٹور کیا ہے تو اس کے بارے میں سیم انفارمیشن اس کا نام ایڈریس ٹیلی فون یا جو بھی انفارمیشن جو پرسن میں پڑی ہے وہ دو بار آپ سسٹم میں رکھیں گے اور یہ ڈیٹے کی کوہرنس کے پرابلم آ جائیں گے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر آپ اس کو ڈیٹا بیس کے پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں تو this data would not be a normalize data یہ ڈیٹا دو جگہ اسٹور ہو گیا ہے اور اس سے کافی آپ کو پرابلمس پیش آ سکتے ہیں تو اس وجہ سے بہتر یہ ہے ایک اچھا ماڈل یہ ہے کہ اس کو آپ رول کو جو پارٹیسپینٹ ہے اس کو ایکٹر کے ساتھ ایسوسیٹ کروائیں انسٹیڈ آف اس سے انہریٹ کروانے سے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب رول چینج ہو جاتا ہے تو وہ رول والا اس کا آبجیکٹ چینج ہو گیا رول والی انفارمیشن چینج ہو گئی جو بیسک پرسن والی انفارمیشن ہے جو آپ نے ایسوسیٹ کروایا ہوا ہے کہ یہ رول اس پرسن کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے تو یہ فلانا ٹیچر یہ وہ فلان بندہ ہے یہ جو فلانا اسٹوڈنٹ ہے یہ وہی بندہ ہے جو تھوڑی دیر پہلے ٹیچر بھی تھا تو اس طریقے سے آپ اس انفارمیشن کو دو بار جو اس کے نام اور اس کے ایڈریس اور وہ جو کامن انفارمیشن پرسن میں دونوں جگہ آپ کو آئے گی وہ آپ اس کو دو بار اسٹور نہیں کریں گے اسے آپ ایک بار اسٹور کریں گے because those will be separate objects وہ سیم آبجیکٹ نہیں ہوگا تو اس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ ایکٹر اور پارٹیسپینٹ کی ریلیشن شپ کو ماڈل کرنے کا زیادہ بہتر طریقہ ہے ایسوسیشن کے ذریعے یہ انہیریٹنس کے ذریعے اس کو اگر کریں گے تو آپ انفارمیشن کو دو بار اسٹور کریں گے اور وہ غلطی ہو جائے گی بعد میں پرابلم اس سے پیش آئیں گے تو اب چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں کہ باقی سسٹم میں کون کون سے آبجیکٹس ہیں ابھی ہمارا سلیکٹ آبجیکٹ کی حوالے سے ہماری گفتگو ابھی جاری رہے تو ابھی دیکھتے ہیں کہ اور کون سے آبجیکٹ سسٹم میں ہمیں سامنے آتے ہیں تو آئے چلتے ہیں یہ ہیں آگے جو ہمارے پاس جو نیکسٹ تھنگ ہے اس کے پلیسز ہمارے سسٹم میں کون کون سے ہیں تو obviously we need to maintain the information about the store ایک ریکوائرمنٹ میں اس چیز کا ذکر تھا دوسرا پلیس اگر ذرا سوچیں تھوڑا سا تو شاید ہم شیلف کے بارے میں انفارمیشن ہم رکھنا چاہیں اب ونس اگین جب اس کو ذرا تھوڑا سا انالائز کریں تو کوئی شیلف کے بارے میں کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے اس سسٹم کے حوالے سے جو ضروری ہو تو ہم اس آبجیکٹ کو اپنے سسٹم میں سے نکال دیں گے تو یہ آبجیکٹ ہمارے سامنے نہیں آئے گا پلیسز میں صرف اسٹور رہ جائے گا چوتھی طرح کی جو آبجیکٹس کی کلاس ہے وہ ہے ٹرانزیکشنس تو ہمارے سسٹم میں کون کون سی ٹرانزیکشنز ہیں ایک بار پھر سے ذرا اس پہ نظر ڈالیے اپنی لسٹ پہ تو ہمیں ٹرانزیکشنز جو نظر آتی ہیں وہ ہمیں یہ ہیں کہ سیل ہمیں ریکارڈ کرنی ہے اور ہر سیل کی جو لائن آئٹمس ہیں وہ ہمیں ریکارڈ کرنی ہے تو یہ ٹرانزیکشنز ہیں اس کے علاوہ پیمنٹس یہ ٹرانزیکشنز ہیں ریٹرنس جو کوئی آئٹم جو کوئی لے گیا تھا اس کو واپسی کی ہم نے گنجائش رکھی ہوئی ہے اس سسٹم میں تو ریٹرنز اور آلسو ٹرانزیکشن وہ اس کو بھی ہم نے ریکارڈ کرنا ہے کہ کون سی چیز واپس ہوئی اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ ٹرانزیکشن ہے سیشن یہ سیشن کیا چیز ہوتی ہے یہ سیشن اور یہ کیوں امپورٹنٹ ہے سیشن بیسکلی یہ اس چیز کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک کیشیئر نے ایک کیش رجسٹر پہ کس وقت سے کس وقت تک کام کیا اور اس دوران میں کون کون سی سیلز اس کے تھرو ہوئیں عام طور پہ جب ایک شخص کسی سسٹم پہ کام کرتا ہے اور جس وقت تک وہ کام چلتا رہتا ہے اس پیریڈ کو سیشن کا نام دیا جاتا ہے تو یہ اس سیشن کے حوالے سے ہم نے کیونکہ سیشن کے بارے میں انفارمیشن مینٹین کرنی ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیشیئر نے کون سی سیلز کی اس کے تھرو کون سی ہوئی تو یہ بھی ہمیں ایک ٹرانزیکشن مینٹین کرنی پڑے گی سیشن کی اگلی جو ہے وہ ہے کنٹینر کلاسز کون کون سی ہیں تو اگر تھوڑا سا غور کریں تو ہمیں یہاں پر نظر آئے گا کہ اسٹور میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں store contains certain things what are the things وہ ہمارے رجسٹرس کیش رجسٹرس جو ہیں آئٹمس اسٹور میں ہیں and store also contains cashiers اب یہ ذرا تھوڑی سی ریلیشن شپس جو ہیں یہاں پر کنٹینمنٹ کی ریلیشن شپ یہ ذرا قابل بحث یہ ایک چیز آ جاتی ہے اس پہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس کو ایسوسیشن کے ذریعے ماڈل کرنا چاہیں اور کچھ کہیں کہ یہ ایگریگیشن کے ذریعے اس کو ماڈل کرنا بہتر ہے بہرحال یہ ذرا تھوڑی سی اس پہ ہم آگے چل کے جب ہیورسٹکس کی بات کریں گے تھوڑا سا اور آبجیکٹ ماڈل کو انالائز کرنے کی کوشش کریں گے اس وقت دوبارہ اس پہ ذرا ڈیٹیل میں بات کریں گے لیکن کوڈ کی میتھڈولوجی میں اگر کوڈ کی میتھڈولوجی کے ہم اس کے حوالے سے بات کریں تو یہ چیزیں ایک اسٹور کا حصہ ہیں اور اسٹور میں یہ چیزیں کنٹین ہوں گی اور اس کے علاوہ جو ٹینجیبل تھنگس جو باقی جو رہ جاتی ہیں وہ کیا ہیں آئٹم کا ہم نے ذکر کیا already but you know you can put it again here we have register register again ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کیش رجسٹر کی بات کر رہا ہوں ٹیکس کیٹیگریز ابھی تک یہ ایک ایسی انفارمیشن ہے جو ہم نے مینٹین کرنی ہے ایک ایسا آبجیکٹ یا کلاس اس کی بنے گی I mean it will have certain data and certain characteristics so we will have to make a class out of this thing تو یہ ٹیکس کیٹیگریز کی بات ہے اسی طریقے سے پرائز کیا یہ پرائز ایک ٹینجیبل تھنگ ہے الگ سے آبجیکٹ بنے گا یا یہ آئٹم کا ایک ایٹریبیوٹ ہے اس چیز کے بارے میں بھی ذرا تھوڑا سا ہم اگر غور کر لیں اگر تو ہم یہ انفارمیشن اس طریقے سے رکھیں کہ پرائز جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ جو چینج ہو سکتی ہے اور ہم نے پرائز کے ساتھ افیکٹو ڈیٹ رکھنی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر پرائز کے ساتھ ہم نے یہ رکھا ہے کہ کس وقت وہ پرائز لاگو ہوگی کسی چیز پہ تو یہ اس کا آبجیکٹ بنے گا اگر پرائز از سم تھنگ جو ہر آئٹم کے ساتھ آپ نے صرف یہ رکھ دیا ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے دین پرائز کی اپنی کوئی فنکشنلٹی نہیں ہے تو یہ ایک ایٹریبیوٹ سمپل ایٹریبیوٹ ہوگا آئٹم کا اور اس وجہ سے یہ الگ سے آبجیکٹ نہیں بنے گا تو اس طریقے سے سلیکٹ آبجیکٹس کے ذریعے ہم نے یہ مختلف آبجیکٹس آئیڈینٹیفائی کیے یہ مختلف پانچ کیٹیگریز میں ہمارے سامنے آئے اس وقت کیونکہ ہمارے پاس وقت ختم ہو رہا ہے اس لیکچر کا تو میں یہیں پر چیزوں کو سمرائز کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ اس گفتگو کو اگلی بار جاری رکھیں گے تو لیکن اس سے پہلے چلتے ہیں ذرا ایک نظر دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے آج کیا کیا موضوعات ڈسکس کیے کیا کیا چیزیں ہم نے دیکھی تو سمری آف ٹوڈیز ڈسکشن ہم نے کیا کچھ آج دیکھا آج کے لیکچر میں ہم نے تین چار مختلف چیزوں کے بارے میں بات کی ایکچولی جس میں جو سب سے پہلے ہم نے بات کی تھی وہ تھی کہ سسٹم کے فیچرز ہمارے پاس کون کون سے ہیں اور اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا کیا طریقہ ہے یہ سسٹمس کے فیچر کو آئیڈینٹیفائی کرنا جو ہے یہ ریکوائرمنٹ انالیسس کا ہی حصہ ہوتا ہے ریکوائرمنٹ ایکسٹریکشن کا ہی حصہ ہوتا ہے کہ اسی سٹیج پہ آپ اس چیز کو زیادہ سامنے لے کے آئیں گے لیکن کیونکہ ہمارے پاس وہ یوز کیس ماڈل ہمارے پاس نہیں تھا تو میں جلدی سے اس چیز کو پورا کمپلیٹ کرنا چاہ رہا تھا تو یہاں پر میں نے آپ کو وہ چیز دکھائی جو چار طرح کے ہم نے سسٹم فیچرز کا ذکر کیا وہ تھے کہ کون سا بزنس کنڈکٹ کرنے کے فیچرز کون سے ہیں کون سی انفارمیشن لاگ کرنے کے فیچر کون کون سے ہیں اس سسٹم میں ایسے سسٹم ایسے فیچرز کون سے ہیں جو ہماری مختلف رپورٹس جنریٹ کریں گے اس کے بزنس کے ریزلٹس کو انالائز کرنے کے لیے جو استعمال ہوں گے اور ایسے فیچرز کون سے ہیں جو اس سسٹم کو ہم دوسرے سسٹم کے ساتھ جو انٹرفیس کریں گے وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہاں کہاں کس طریقے سے اس نے انٹریکٹ کرنا ہے تو یہ چار جو طرح کے فیچرز ہیں اگر آپ اس کو انالائز کریں آپ اس کو یوز کیسز میں بھی آپ یوز کر سکتے ہیں وہاں پر آپ یوز کیسز کو بلڈ کرنے میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے جو پیٹر کوڈ کی میتھڈالوجی کے حوالے سے ہم نے سلیکٹ آبجیکٹ کی بات کرنی شروع کی تھی اور اس میں ہم نے انہی ریکوائرمنٹس کو دیکھتے ہوئے انہی فیچرز کو جو ہم نے سامنے نکالے تھے ان میں سے ہم نے چیزوں کو ایکسیپٹ کیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ یہ جو ہمارا جو سسٹم جو ہے یہ اس میں کون کون سے آبجیکٹس ہیں وہ مختلف جو پانچ کیٹیگریز میں آئیں گے جو امپورٹنٹ چیز جو میں خاص طور پہ دوبارہ ایک بار ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ایکٹرز اور پارٹیسپینٹس کے درمیان میں جو ریلیشن شپ ہے وہ ریلیشن شپ کس طرح کی ریلیشن شپ ہے یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ ریلیشن شپ ایک ایسوسیشن کی ریلیشن شپ نہیں ہے یہ سوری یہ ریلیشن شپ ایک انہیریٹنس کی ریلیشن شپ نہیں ہے یہ ایک ایسوسیشن کی ریلیشن شپ ہے کیونکہ انہیریٹنس سے آپ ڈیٹا کی ڈپلیکیشن آپ کر دیتے ہیں اور ہم کیونکہ رولز کی بات کر رہے ہیں تو اٹ از بیٹر کہ اس کو ایسوسیشن میں کریں یہ چیز آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا کیونکہ یہاں پر یہ غلطی کافی آسانی سے ہو جاتی ہے کافی عموماً لوگ اس چیز کو غلط طریقے سے ماڈل کر دیتے ہیں اور بعد میں پریشانی اٹھانی پڑتی ہے میں آج کی بات کو اس جگہ پہ ختم کرنا چاہوں گا اس گفتگو کو انشاءاللہ اگلی بار ہم جاری رکھیں گے اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ